اس کے بعد الحمد ابھی دیکھیے الحمد کا ہم نے جو ٹرانسلیشن کیا اس میں کیا دیکھی تمام تعریفیں اب تمام کہاں لکھا ہوا ہے کلو تو لکھا ہوا نہیں کلو جو عربی میں بولتے کل تمام تو یہ تو ہے ہی نہیں تو یہ جو آیا ہوا ہے آل کی وجہ سے آل جو لکھا ہوا ہے نا اس کی وجہ سے اس کا مطلب ہوتا ہے تمام اب جو آل آتا ہے نا وہ کئی ریزن کی وجہ سے آ سکتا ہے ایک تو اگر کسی چیز کو معرفہ بنانا ہے یعنی ڈیفینائٹ آرٹیکل کے ساتھ جیسے ہم بولتے ہیں ایک کتاب کوئی بھی کتاب تو ہم بولیں گے کتابن وہ تنوین کے ساتھ آئے گی کتابن کوئی بھی کتاب لیکن ہم جب بولتے ہیں الکتاب ڈیفینائٹ آرٹیکل کے ساتھ دا بک یعنی کوئی خاص بک تو عام کو خاص کرنے کے لیے بھی آل آتا ہے اور کبھی تمام کے معنی میں بھی آتا ہے وہ جو جیسے کوئی خاص کر رہے ہم تو اسکیل کے بھی آل آ سکتا ہے تو ال کا الگ الگ استعمال ہوتا ہے تو یہ جو تمام آیا ہوا ہے آپ نے جو ٹرانسلیشن میں دیکھے ہوں گے تمام تعریفیں تو یہ اسی وجہ سے آیا ہوا ہے کہ آل کی وجہ سے اب الحمد جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے ہا میم دال حمد حمد میں کیا ہوتا ہے شکر بھی اور تعریف بھی ہوتی ہیں اب جو مدح کرتے ہیں نا مدح کسی کی بھی ہو سکتی ہیں اس میں شکر نہیں آئے گا جیسے آپ کہتے ہیں میں نے اس کی مداح کی اس کی تعریف کی اس میں کیا ہے جیسے آپ بولتے ہیں کہ وہ کوئی خوبصورت ہیں تو آپ بولتے ہیں آپ بہت خوبصورت ہے آپ نے اس کی مداح کی لیکن ہم کس طرح ہوگی ہم کی جاتی ہے جیسے آپ کو کسی نے ہیلپ کی یا تو یا دوسرے اگزامپل جیسے کوئی غریب تھا اس کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی بیمار تھا اور کسی نے مدد کی تو اب یہ کہہ رہا ہے تعریف کرنا شروع کر دیا ہے اس کے ساتھ شکر بھی کر رہا ہے تو یہ جو شکر ہوگا شکر بھی تعریف بھی ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ آ گئی جو ہم ہوتا ہے نا وہ محبت کے ساتھ تعریف کرنے کو کہتے ہیں اور مدح تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے اس کی اپنی کوئی کمال کی بات نہیں تھی تو آپ نے مدح کی جیسے کوئی خوبصورت ہے کس کی آنکھیں خوبصورت ہے یا کوئی بھی ایسی تعریف جو اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے وہ مدح میں آتا ہے دونوں طرف سے لیکن حمد جو ہوتی ہے وہ شکر بھی اور تعریف بھی دونوں آ جائے گا یہاں پر الحمد کہا گیا ہے المدح نہیں کہا گیا ہے تو شکر احسان کے وجہ سے بھی کرتے ہم تو یہ اللہ کا احسان ویسے بھی اللہ کا بہت احسان ہے ہمارے اوپر ہر چیز آپ اگر اپنے اوپر بھی نوٹس کریں گے تو ایسی ایسی چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں تو یہ اللہ کی تعریف بھی کریں ہم اور اللہ کا شکر بھی کریں پھر آتا ہے للہ لی جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کے لیے یہ بھی حروف جر ہے حرف جر جو کہتے ہیں پریپوزیشن کے لیے اللہ ہی اللہ تو لی کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوگا اللہ کا تو ابھی دیکھیں یہ تیسری بار آپ کو ریپیٹ ہو رہا ہے یعنی جیسے جیسے آپ ایک ایک ورڈ کرتے جائیں گے نا تو آپ کے اتنے جو ایکسپلینیشن وہ کم کم ہوتے جائیں گے تو یہیں پہ دیکھیں آپ للہ اللہ ہی حمزہ علامہ روٹ ورڈ آ گیا تو لی کے لیے اللہ اللہ کے لیے سو للہ ہی لی کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوگا حرف آ گیا اس لیے تو للہ ہی اللہ کے لیے اب رب رب کا روٹ ورڈ ہوگا را با با تشدد جو آئی ہوئی ہے نا با کے اوپر اس میں ڈبل با آگے تو را با با روٹ ورڈ کے اندر آتا ہے رب کا مطلب کیا ہے رب تینوں چیز میں آتا ہے خالق بھی ہے مالک بھی ہے مدبر بھی ہے یعنی تدبیریں کرنے والا ہمارا پروردگار بھی ہے پالن ہار ہے پالنے والا ہے تو رب کے اندر آپ دیکھیں گے کئی چیزیں آ جاتی ہیں دیکھ بھال کرنے والا نشو و نما کرنے والا آقا یا مالک جو ہے وہ رب کے اندر آ جائے گا تدری جو نشو و نما کرنے والا آہستہ آہستہ پرورش کرنے والا ذرے کو کمال تک پہنچانے والا رب جو ہے وہ اللہ ہی رب ہو سکتا ہے صرف اللہ کے لیے رب بولا جاتا ہے اللہ ہمارا رب ہے تو اس میں ساری چیزیں آئے گی کہ تربیت بھی کر رہا ہے ہماری دیکھ بھال بھی کر رہا ہے تو یہ ساری چیز رب کے اندر آ جائے گی خالق مالک مدبر آپ یاد رکھیں رب کے اندر آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ روٹ ورڈ جاننے کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ ہم صرف ترجمے سے کام لے لیتے ہیں رب رب خالی بول دیتے کیونکہ اردو میں بھی رب ہی بولتے ہیں نا پھر العالمین العالمین کا روٹ ورڈ آئین لام میم سے ہے عالم کی جمع ہے تو عالم جو ہے وہ کیا ہے عالم جو ہوتا ہے نا آئین لام میم کہ الگ الگ میننگ میں استعمال ہو جیسے عالم اس کو بھی کہتے ہیں نا جھنڈے کو بھی کہتے ہیں عالم جیسے اگر انڈیا کا جھنڈا ہے تو اس کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے جس کے پاس جھنڈا ہوتا ہے اچھا یہ انڈیا سے ریلیٹڈ ہے تو جس چیز کو دیکھنے کے بعد وہ چیز ہمیں یعنی اس کی ایک پہچان ہو وہ ہوتا ہے عالم تو جب ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں جیسے سورج کو دیکھتے ہیں چاند کو دیکھتے ہیں یہ بھی نشانیاں ہیں نا اللہ کی تو یہ نشانیاں دیکھ کے ہمیں کون یاد آتا ہے اللہ یاد آتا ہے تو یہ جو عالم آپ دیکھیں گے ایک نشانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد اس وقت آپ کو اپنا رب یاد آئے گا تو یہ ایک نشانی ہے دیکھنے کے بعد آپ کو اللہ یاد آتا ہے اور ہر چیز عالم میں آتی ہے سوائے اللہ کے ہر چیز عالم میں آئے گی ہم بولتے ہیں عالم میں برزق وغیرہ جو الگ الگ دنیا ہیں پہلے ترجمے دیکھتے تھے اس میں یہ تھا کہ عالمین کا دونوں جہانوں کا مالک دونوں جہان آ ہی نہیں سکتے کیونکہ گرامیٹیکلی بھی وہ مسٹیک ہے اگر دونوں جہان کریں وہ عالمائی نہیں آنا چاہیے تھا پھر لیکن آپ دیکھیں گے کہ عالمین بہت سارے جہان ہمیں کچھ جہان پتہ ہے کچھ جہان نہیں پتہ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عالم جو آتا ہے وہ نشانی کے لیے بھی آتا ہے اور بھی آپ اگر روٹ ورڈ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو اور بھی آپ کو اس میں ڈیٹیل معلوم ہوگی تو اس طرح سے آپ معلوم کر سکتے ہیں اس کا ریلیشن کیا ہے